سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر نماز ترک نہ کر پس بے شک جس نے نماز چھوڑ دی اس سے اللہ اور اس کا رسول کا ذمہ بری ہو جائے گا حدیث نمبر ایک ہزار چھیاسی مسند احمد